حضرت بی بی استاد زوجہ حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام اور نبی بھی تھے ان کی بیوی کا نام یزباد تھا ددیال کی طرف سے ان کا خاندان ہارون بن عمران کی نسل میں تھا یزباد کے باپ کا نام فاقوت تھا فاقوت کی بیٹی تھی جو عمران کی بیاہی تھی ان کا نام ہننا تھا یہ دونوں بہنیں بانچ تھیں مگر بڑھاپے میں ہننا کے پتن سے حضرت مریم پیدا ہوئی اور یہ بات کے پتن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت کریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نہایت راس باز اور خدا کے بڑے فرما بردار اور اپنا زیادہ وقت خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں آدمی بہت غمگین رہا کرتے تھے خدا کی قدرت کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی اب حضرت ذکری علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس قدر کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر ختم ہو گئی اور بدن پر سوا ہڈی اور چمڑے کے کچھ باقی نہ رہا بیٹے کے لیے دعا حضرت ذکری علیہ السلام کو اکثر خیال رہتا کہ میری کوئی اولاد نہیں اس نے اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت ذکری علیہ السلام نے کئی بار حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کے میوے اور مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے دیکھے تو تعجب ہوا آخر ایک روز حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے ہاں سے وہ جس کو چاہے بے حساب رکھ دیتا ہے یہ سن کر فوراً ہی حضرت ذکری علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو خدا بے موسم کے میوے دینے پر قادر ہے وہ بے شک مجھ کو بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تب آج ہیکل مسجد بیت المقدس میں گئے اور نماز حاجت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے عین حالت نماز میں دل بھر آیا پھر تو بڑی آجزی سے دعا مانگی کہ اے رب میں تج سے سوال کر کے کبھی محروم نہیں رہا اور اب میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ سر سے بڑھاپا نمایاں ہے اور جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میں اپنے بعد اقارب سے بھی ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے اب تجھ سے یہ التجا ہے کہ مجھے ایک پسندیدہ فرزن عطا فرما کہ میرا جانشین اور یعقوب اسرائیل کی نسل کا وارث ہو نبوت اور مزرگی کا اسرائیل سے وعدہ کیا گیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یا ہوگا اس سے قبل اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ خدا کے نزدیک بہت مقبول ہوگا وہ اس قوم کے خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور پاک و راست گفتار ہوگا اس کو دنیاوی خواہشوں کی طرف بالکل رغبت نہ ہوگی بیٹی کی بشارت تعجب حضرت ذکری علیہ السلام ہوئے مشدہ سن کر اور اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے پانچ ہونے کا خیال کر کے تعجب ہوا آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور میری بیوی پانچ بھی ہے اور رشتے نے جواب دیا کہ خدا کے نزدیک یہ سب آسان ہے خدا نے انسان کو معدوم سے موجود کر دیا تو بلا اسباب کے پیدا کیا اور اسباب بھی مہم کا کر سکتا ہے تب حضرت ذکری علیہ السلام کو اطمینان ہوا فرشتے سے اس کی علامت پوچھی اس نے جواب دیا کہ جب وقت آئے گا تو خود بخود تین دن رات آپ کی زبان بند رہے گی یہ خوشخبری سن کر آپ حضرت علیہ السلام بیت المقدس سے اپنے گھر واپس آئے وہ نہایت خوش تھے اور جو کچھ صورتحال وہاں پیش آئی تھی سب یس بات بیان کی آخر ایک روز ان کو چپ لگ گئی اور تین روز تک کسی سے بات ہی نہ کر سکتے تھے یہ سمجھ گئے کہ اب اللہ پر مجھ پر فضل کرنے والا ہے چنانچہ چند روز کے بعد یس بات حاملہ ہو گئی اور پانچ ماہ تک یہ برابر اپنا حمل چھواتے رہیں اور وہ بے حد خوش تھیں کہ جو شرمندگی بے اولادی سے عزیزوں اور رشتہ داروں میں ہے وہ اب بہت جلد دور ہونے والی ہے ادھر تو یہ بات حاملہ تھی ادھر بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی کی بشارت دی گئی اور جب یہ بھی حاملہ ہو گئی تو لوگوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہوئی یہ فوراً بیت المقدس سے شہر جبرون میں اپنی خالہ یسبات کے ہاں چلی آئی اور گھر میں داخل ہو کے انہیں سلام کیا جیسے ہی حضرت مریم کے سلام کی آواز اس بات کے کانوں میں پہنچی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے لڑ لڑکا پیٹ میں اچھل پڑا یس بات نے حضرت مریم کے اس سے کہا کہ تم بھی حاملہ معلوم ہوتی ہو مبارک ہو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ پیٹ کا بچہ تمہارے آنی کی خوشی سے اچھل پڑا گویا تمہارے بچے کا استقبال کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت مریم نے حضرت مریم علیہ السلام جس زمانے میں یہاں آئی ہیں تو یس بات کے حمل کو چھٹا مہینہ چل رہا تھا کچھ دن کم تین ماہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں رہ کر پھر چلی گئی حضرت علیہ السلام کی ولادت اب جو اس بات کے وضع حمل کے زمانہ قریب آیا اور بیٹا پیدا ہوا تو ان کے عزیزوں اور پڑوسیوں میں بے حد خوشی کی گئی اور لوگوں نے باپ کے نام نام پر حضرت علیہ السلام تجویز کیا مگر ماں اور باپ نے خدا کے حکم کے بموجب یعنی نام رکھا سب نے تعجب کیا کہ یہ نام تو کبھی ہوا ہی نہیں اور پھر مزید تعجب اس بات پر ہوا کہ اسی وقت سے اس مبارک بچے کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا لوگوں میں اس کے چرچے ہونے لگے ظالم گورنر کے ہاتھوں حضرت علیہ السلام شہید حضرت چکری علیہ السلام اور ان کی بیوی اسباد یروشلم میں رہتے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ یہود کی سلطنت قائم نہیں رہی تھی شاہان روم ان پر حکومت کرتے تھے اور ان کا ایک گورنر یہاں رہتا تھا ان دنوں جو یہاں کا والی تھا اس کا نام ہیرڈوس تھا یہ بڑا ظالم تھا جہاں کہیں لڑکے پیدا ہونے کی خبر اس کو ملتی تھی یہ بڑی بے دردی سے فوراً قتل کر دیتا تھا چنانچہ پادری پترس اسکندری کا بیان ہے کہ جب حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ اسباد کو جبرون کا چھوڑنا پڑا انہوں نے عزیز بچے کو لے کر یہودا کے پہاڑ میں سے ایک کوہ میں پناہ لی کہ شاید اس صورت سے یہ جان سلامت رہے مگر خود ان کی زندگی نے وفا نہ کی اسی پہاڑوں میں رہتے ہوئے چالیس روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اس بات نے وہی وفات پائی اور حضرت علیہ السلام کو تنہا خدا پر چھوڑ کر آخرت کو سدھارے حضرت ذکری علیہ السلام بھی قتل ہو چکے تھے اب ان پہاڑوں میں خدا کے سوا اور کوئی حضرت علیہ السلام کا مددگار نہ تھا تاہم وہ کئی برس اسی حالت میں رہے اور پھر جوان ہو کر وہاں سے نکلے لوگوں کو ہدایت اور واس کرتے پھرتے تھے کہ ایک عورت کے کہنے سے کے ظالمانہ حکم سے حضرت علیہ السلام بے خطا شہید کر دیے گئے اور ان کا سر قلم ہو کر تشت میں رکھ کر بادشاہ مذکور کے سامنے لایا گیا اور یوں حضرت ذکری علیہ السلام سواد کے نور و چشم اور آئندہ نسل کا خاتمہ ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واس کہتے پھرتے تھے اور حضرت علیہ السلام کی شاگردی سے فیض پاتے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو آمین تم آمین